ماشاء اللہ ہمارے حضرت والا اور دادا شیخ خوب مزے کر رہے ہیں مطلب عجیب رنگ ہے وہاں پہ یہ ہمارے پیارے شیخ کے اشعار ہیں سوئے طیبہ چلے جب نبی کے قدم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ میں جا رہا تھا رفیق بھائی وہ پہلی دفعہ جا رہے تھے جیسے میں مجھے کچھ پتا نہیں تھا میں تو بچپن میں سفر ہو ہے اچھا پھر کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کس طرح عمرہ کرتے ہیں میں نے ان کو یہ اشعار سنائے بہت خوش ہوئے اور پوچھتے رہے اور کیا ہوتا ہے کمال اور کیا ہوتا ہے تو حضرت والا کے اشعار الحمد الحمدللہ بہت حضرت والا کے اشعار اور پھر مدینہ شریف کی حاضری مکہ شریف کی حاضری اس کی بات ہی الگ ہو جاتی ہے پھر مزہ آ جاتا ہے عاشقانہ رنگ چڑھ جاتا ہے ایک ہی کہ بس طواف کے چکر لگا کر آ گئے اللہ کے گھر کے اور ایک ہی کہ حضرت والا کی باتیں سامنے رہیں نحمد اللہ رسول مختصر اشعار حضرت والا رحمۃ اللہ کے عارف اللہ شیخ الرا مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا جبال الحرم یا جبال الحرم نزلہ بھی ہو رہا ہے کھانسی بھی ہے مگر ان شاء اللہ تعالیٰ ان اشعار کا مزہ لیں مقصد آواز نہیں، مقصد تو حضرت والا کی باتیں ہیں میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم جبال الحرم یا جبال الحرم ہمارے نیوز پٹیل صاحب رحمۃ اللہ میری گاڑی میں تشریف فرما تھے ہم لوگ حدود حرم میں داخل ہو گئے تو انہوں نے دیکھتے ہی یہ حرم پہاڑ حرم کے پہاڑ یہ شعر پڑھنا شروع کر دیا ایسے گنگنانے لگے مجھے بھی آواز آنے لگی فرمانے لگے دیکھو کمال جب جبال حرم اتنے محترم ہیں وہاں کے پہاڑ مکہ شریف کے تو وہ خود بیت اللہ کتنا محترم ہوگا وہاں کے لوگ کتنے محترم ہوں گے تو ان کی بری نظر سے دیکھنا اچھی بات تو نہیں ہے بہت ہی بھیڑ چل رہی ہے تو ہمارے موجودہ شیخ نے رات کو ساڑھے بارہ بجے وہاں کے اور یہاں کے ڈھائی بجے طواف عمرہ شروع کیا <clears throat> صبح پانچ بجے تک تقریباً ختم ہوا عجیب منظر تھا ماشاء صاحب عاشقین عاشقانہ لباس میں احرام کے لباس میں بھاگے جا رہے ہیں دوڑے جا رہے ہیں بال بکھرے میں <clears throat> اور عجیب رنگ تھا ماشاء اللہ تو ہمارے عزت فرمایا لگے گھٹنے میں درد ہے تو کسی ویل چیئر پہ تشریف فرما ہوئے تو ہمارے دادا شیخ خوب ہنسے ہاں ہاں ہاں ہاں کوئی لطیفہ بھی سنایا شاید وہی پتہ نہیں چلا کیا لطیفہ تھا بہرحال میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یہ دعائے حرم لذت ملتظم عطا سب کو یہ نعمت مغتنم سب بزرگ آئے دین جو پہلی نظر جب پڑتی ہے تو بہت گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ملتظم سے چمٹنے کی جگہ ہے وہاں تو چمٹ تو سکتے نہیں رش کی وجہ سے دوری سے بیت اللہ جیسی طواف ختم ہوتا ہے تو پھر گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں ہو عطا سب کو یہ نعمت مختنم مختنم کہتے ہیں غنیمت جاننے یہ نعمت جو ہے مل رہی اس کوئی بیمار ہو جائے تو علاج کرانا سنت ہے علاج دوائی فوراً کھانی چاہیے الحمد للہ دوائی کھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ دوائی میں اثر بھی ڈال دے نہیں کہ بس بیماری رہے نزلہ زکام چل رہا ہے تو علاج ہی نہیں کرا رہے فوراً علاج کرانا شروع کرانا چاہیے اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم آ گیا سامنے روز محترم جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم رحمت دو جہاں کا ہے فیض عتم جن کے صدقے میں مسلم و مومن ہے ہم وہ لوگ وہاں مزہ لے رہے ہیں ہم لوگ اشعار کا مزہ لے رہے ہیں آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا امت مسلمہ ہے جو خیر الامم ہے سلاطین عالم بھی ہے رام میں بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم عجیب عاشقانہ شان ہوتی ہے جب احرام حاجی اور اللہ والے تو بہت ہی پیارے لگ رہے ہوتے ہیں احرام کے ہمارے شیخ ایسے پیارے لگ رہے تھے اور جب جیسے گاڑی سے اترے تو احرام ماننا تھا ایسے جھکے ہوئے چل رہے تھے ماشاء اللہ ویسے ہی توازو والے مگر اور زیادہ اللہ کے احرام مانتے ہی اور زیادہ توازو آ گئی آخری شعر میں میرے مال کی اختر کی سن لے دعا ہو مقدر میں ہر سال دید حرم آمین میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم جبال الحرم یا الحرم تڑپنا چاہیے بار بار حاضری نصیب فرمائے اللہ والوں کے ساتھ ایسی بے حص نہیں رہنا چاہیے اللہ کا گھر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ مبارک ہے <coughs> ویسے تو یہ ہے معاذ رضیزہ سے روایت ہے جو مجھ سے سنت پہ چلتا ہے مجھ سے قریب ہے جو سنت پہ نہیں چلتا مدین شریف میں رہتا ہے مجھ سے دور ہے اور میرے والد صاحب کی بھی دادا شیخ سے ملاقات ہوئی اس حضرت پہنچے نہیں تھے والد صاحب جلدی مکہ پہنچ پہنچے تو افنان نیچے والدہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور افنان بھائی جو میرے بہنوں اور والد صاحب اندر گئے دادا شیخ سے ملے بڑی باتیں ہوئیں ابو بہت خوش ہوئے ابو کا مزاج بھی ایسا ہے ذرا ہاں وہ کمال کے گھر ہم نے سوئیاں کھائی تھیں عید کے دن یاد رکھتے ہوں آپ ان کے والد صاحب ہیں جی جی والد صاحب بہت ماشاء اللہ باتیں ان کو ابھی تک یاد ہے کہ میرے گھر ہم نے ان کو بلایا تھا تو مولانا زاہد بھی اس وقت ہمارے گھر پہ تھے وہ نئے نئے شفٹ ہوئے تھے سعودی عرب سے تو ہم نے دعوت دی تھی صرف سوئیاں تھیں اور ایک دو کچھ نمکین چیزیں تھیں عید دن حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ سے نجات لے کے ہمارے گھر تشریف لائے تھے حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دام القاتم عالیہ تو ماشاء اللہ ان کو یاد رہی مجھے کمال آیا نہیں بتایا کہ نہیں ابھی نہیں آیا تو ہمارا بھی ذکر ہو گیا وہاں پہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک انسان نہیں جایا ہم سسکتے رہ گئے اللہ والے چلے گئے اور ہم سسکتے رہ گئے اس کی خوشبو اللہ تعالیٰ اڑا دیتے ہیں ہمارے پاس وہ خوشبو نہیں ہے مگر بہرحال تڑپ تو ہر کسی کو ہوتی ہے جانے کے اتنے سارے عاشقین چلے گئے اور ہم جو دل تڑپتا ہے میرا سینے میں ہائے پہنچوں گا کب مدینے میں قلب جس کا نہ ہو مدینے میں اس کا جینا ہے کوئی جینے میں دل تڑپ تو رہا ہے مگر اب یہ ہے کہ سنتوں کا اہتمام بڑھا دیں تو ہمارا ہماری بھی وہاں حاضری لگ جائے گی اتنے سارے لوگوں سے عرض کیا ہے و السلام کا ان شاء اللہ تعالیٰ دیجیے گا اخلاق تھوڑی سی برکت کریے جزاک اللہ توازو جو ہے یہ ایک اچھا عمل ہے مگر تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کبھی تکبر بصورت توازو ہوتا ہے یعنی توازو اس لیے کرتا ہے کہ لوگ ہم کو بڑا سمجھیں اس کی علامت یہ ہے کہ توازو کے بعد اگر لوگ اس کی عزت اور تعظیم نہ کریں تو برا مانتا ہے وہ اصلی اللہ والے اپنے کو تعظیم کا مستحق سمجھتے ہی نہیں ہیں علامت اس کی یہ ہے کہ توازوں کے بعد اگر لوگ اس کی عزت نہ کریں تو برا مانتا ہے اور اصلی اللہ والے اپنے کو تعظیم کا مستحق ہی نہیں سمجھتے نیک عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کوئی ہماری <clears throat> اگر اکرام نہیں کرتا تو نہ کرے ہمیں اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھنا چاہیے اسی طرح ایک ہوتا ہے بوز اور ایک ہوتا ہے کینا کیونکہ شب بارات بھی آئے گی شابان میں اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے علاج جس مسلمان سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے اور اس سے بدلہ لینے کی ہمت نہیں ہوتی اس کی طرف سے دل میں ہلکا سا غصہ رہتا ہے اور غصہ ضبط کرنے سے دل پر ایک بوجھ سا رہتا ہے اور جان بوجھ کر اس کی بدخواہی چاہتا ہے تو اس کو بوس کہتے ہیں کینا کہتے ہیں علاج اس کا یہ ہے اس کو معاف کر دیں اور بتکلف اس سے میل جول شروع کر دیں باقی اس کا علاج وہ ہے جو حسد کا علاج ہے کہ جس شخص پر حسد ہو یا کینا ہو اس سے سلام میں پہل کریں سفر پر جائے تو اس سے ملاقات کر کے جائے مگر نامحرم سے نہیں سفر سے آئے تو اس کے لیے کوئی ہدیہ لائے خواہ مختصر رقم کا ہو اب بی بی سے حسد ہے اور کسی خاندان والے سے حسد ہے تو مشورہ کر لے ان لوگوں کو ہدیہ بھی دینا چاہیے کبھی کبھی ناشتے کی دعوت کر دے اپنی مجلس میں اس کی تعریف کرے اس کے لیے خوب دعا کیا کرے اس کی کوئی برائی کرے تو سختی سے منع کر دیں اور غیبت سنانے اور سننے دونوں کے حرام ہونے کا مسئلہ اس کو بتا دیں انشاءاللہ چند دن اس طریق پر عمل کرنے سے یہ بیماری شفا پا جاتی ہے پھر اس سے جلنے کے بجائے اس کی محبت معلوم ہوگی اور دل جو ہے گلاب کے پھول کی طرح ہلکا پھلکا ہو جائے گا اور اللہ کی عبادت اور ذکر کے لیے فارغ اور پرسکون ہو جائے گا دوبارہ پڑھتا ہوں جس مسلمان سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے کوئی بھی تکلیف پہنچ جائے یہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہوا اس سے بدلہ لینے کی ہمت نہیں ہوتی تو اس کی طرف سے دل میں ہلکا سا غصہ رہتا ہے اور غصہ ضبط کرنے سے دل پر ایک بوجھ رہتا ہے اور جان بوجھ کر اس کی بدخواہی چاہتا ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچا دے یا مجھ سے پہنچ جائے یا اللہ کی طرف سے اللہ نہ کرے وہ عذاب آ جائے یا کوئی اور پہنچا دے تو خوشی ہوتی ہے اس کو یہ اچھی بات نہیں ہے اس کو کینا یا بوس کہتے ہیں علاج یہ ہے اس کو معاف کر دے بھائی بتکلب اس سے میل جول شروع کر دے اور اس کا علاج وہی ہے کہ اس سے سلام میں پہل کرے سفر پر جائے تو اس سے ملاقات کر کے جائے سفر سے آئے تو اس کے لیے کوئی ہدیہ لائے خاص ہاں، چھوٹا تو مختصر صحیح ہو کبھی کبھی ناشتے کی دعوت کر دے ضروری نہیں ناشتے کی دعوت کرے آج کل تو وہ فجر میں سوتے رہتے ہیں کسی اور وقت کی دعوت بھی کر سکتا ہے اپنی مجلس میں اس کی تعریف کرے اس کے لیے خوب دعا کیا کرے نام لے کے اور اس سے دعا کی درخواست بھی کریں اس کو کوئی برا کہے اس کی کوئی برائی کرے تو سختی سے منع کر دیں اور غیبت سننے اور سنانے کا سنانے اور سننے دونوں کے حرام ہونے کا مسئلہ اس کو بتا دے انشاءاللہ چند دن اس طریق پر عمل کرنے سے یہ بیماری شفا پا جاتی ہے پھر اس سے جلنے کے بجائے اس کی محبت معلوم ہوگی اور دل گلاب کے پھول کی طرح ہلکا پھلکا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر کے لیے فارغ اور پرسکون ہو جائے گا اس کے بعد پیر بھائی سے حسد ہو گیا کینا ہو گیا بیوی سے ہو گیا شوہر سے ہو گیا اس کا سب کا یہی علاج ہے بس اسی طرح حسد میں یہ ہوتا ہے کسی شخص کی اچھی حالت یا کوئی نعمت ناگوار معلوم ہو یا دل میں آرزو کرے کہ نعمت اس سے چھن جائے یہ بھی خطرناک بیماری ہے اس بیماری سے آدمی کا سکون چھن جاتا ہے اور دل جلتا رہتا ہے حدیث شریف میں ہے حسد حاسد کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے اس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے ہم سب کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم حسد ہمارے اندر نہ ہو بغض نہ ہو ورنہ وہ کیا اللہ والا ہے <clears throat> جو دل میں بوجھ رکھتا ہے جس اس اس کا کا تو مدرسے مدرسے میں عشق جس کی بھی بسم اللہ ہو اس کا پہلا ہی سبق یار ہو ہو فانی حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ حسد پر دو شعر خوب بیان فرمائے حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو کف افسوس تم کیوں مل رہے ہو خدا کے فیصلے سے کیوں ہو ناراض جہنم کی طرف کیوں جل رہے ہو حکیم المت فرماتے ہیں کسی دوست یا دشمن کے زوال نعمت سے اگر اندر سے دل خوش ہو تو اگرچہ بظاہر اس سے اظہار افسوس بھی کیا جائے اور چونکہ اندر کی خوشی غیر اختیاری ہونے سے گناہ بھی نہیں لیکن یہ حالت نقص کی علامت نقص کی علامت ہے اس کا علاج بتکلف کرے اس طرح کے اس شخص کے لیے خوب دعا کیا کرے بکثرت ایسا کرنے سے انشاءاللہ یہ نقص یہ نقص ظاہر ہو جائے گا مثلا کوئی بھی دوست ہے یا دشمن ہے اس کے زوال نعمت سے اندر اندر دل خوش ہو رہا ہے کہ اچھا اس کی خلافت چھن گئی اچھا اس کی گاڑی ٹکر ہو گئی اچھا اس کا گھر جو ہے تباہ ہو گیا یہ خوش ہونا اچھی بات نہیں یہ نقص کی علامت ہے بظاہر اس سے افسوس بھی کر رہا ہے کہ آئے ہے آپ کی گاڑی چھن گئی آئے ہے آپ کی خلافت چھن گئی آئے ہے یہ مگر اندر اندر خوش ہو رہا ہے کہ اچھا اس کی خلافت چھن گئی اور اس کی کوئی نعمت ملی ہوئی تھی کوئی بھی نعمت تھی یہ وہ چھن گئی اندر مگر اندر خوشی ہو رہی ہے تو یہ غیر اختیاری خوشی ہے اس سے گناہ بھی نہیں ہے لیکن یہ حالت نقص کی علامت ہے نقص ہے اس کے اندر یہ کامل نہیں ہے شخص اس کا علاج بتکلف کیا کرے اس کا نام لے کے دعا کرے اس شخص کے لیے خوب دعا کیا کرے یہ بہت خطرناک بیماری ہے اس کی اصلاح کروانی چاہیے ایک تو ہم نے پڑھ لیا پڑھنے سے یہ ہوا کہ ہمیں معلوم ہو گئی یہ بیماری اور علاج ہی بتا دیا گیا مگر شیخ جب بتائے گا الگ سے جب مشورہ کریں گے شیخ کے مشورے میں برکت ہوتی ہے اللہ صرف تھوڑا سا ہی وہ اتنا ہی یہی سب باتیں بتا دے گا میں اس کے مشورے میں برکت ہو جائے گی اس لیے اللہ تعالیٰ میرے دل کو ہم سب کے دلوں کو حسد کی خطرناک بیماری اور کینے کی بیماری سے صاف فرما دیں دل میں ہر مسلمان کے لیے بھلائی ہو ہاں محبت اللہ کے لیے تو بغض بھی اللہ کے لیے ہو وہ جیسے جو لوگ صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں وہ بغض اللہ کے لیے ہمارا یا جو شخص اب نافرمانی کرتا ہے اب اس سے ملنا ظاہر سی بات ہے ہم ملنے جائیں گے ہم لوگ کمزور ہیں اللہ نہ کرے ہم بھی اس میں ملوث ہو گئے اس لیے ہم غیر شہری تقریبات میں نہیں جاتے تو وہ بغض اللہ کے لیے اس نافرمانی سے بغض ہے اس آدمی سے نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس اللہ سے دعا کر لیتے ہیں اللہ اللہ یا یا رحمان رحیم صلی علیہ اے اللہ مجھے بھی ہم سب کو معاف فرما دیجئے ہم سے ہمارے دلوں کو بغض زور کینے سے اور حسد سے پاک فرما دے تکبر سے جان چھڑا دے فضل فرما دے یہ تکبر بصورت تواز و بصورت تکبر بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہماری تعظیم نہیں کر رہا ہماری عزت نہیں کر رہا تو دل میں تکلیف پہنچ رہی ہے جبکہ اللہ والے تو اپنے کو اس کا مستحق ہی نہیں سمجھتے ہیں اگر کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اصل تو مقصد اللہ کی رضا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں ہم سے گناہ چھوٹ جائیں سنت والی زندگی ہو اے اللہ آپ راضی ہو جائیے ہم سے رضا والے اپنی آپ ہمیشہ ہم سے خوش رہیے ہر وقت ہم سے خوش رہیے کبھی ہم سے ناراضی نہ ہوئیے اگر کبھی ہم سے غلطی ہو جائے نفس و شیطان ہم پر حاوی ہو جائیں تو فوراً توبہ کی توفیق دے کے دوبارہ ہم سے ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائیے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیں ایک دفعہ جس کو اپنا مقبول بناتے ہیں اس کو کبھی مردود نہیں فرماتے اے اللہ ہم بھی گنہ گار ہیں ہم مقبول بندوں سے تعلق ہے تینوں مشائق سے تعلق ہے ہمارا آپ فضل فرمائیے اور ان کے صدقے ہمیں بھی اپنا مقبول بنا لے دل میں توازو ہو اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں فضل فرما دیجئے اپنی رحمت سے اے اللہ فضل فرما دی اتنا مٹا دیجئے کہ مٹنے کا احساس بھی نہ ہو فنا الفنا فرما دے اے اللہ سے تک جیسے ہمارے بزرگوں نے اپنے حضرت والا رحمت اللہ علیہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے آپ کو مٹایا اور جو ہے ہمارے موجودہ شیخ کچھ بھی نہیں سمجھتے اپنے آپ کو یہ بات ہمارے اندر بھی ڈال دیجیے اللہ فضل فرما دیجیے اور گھر والوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما باہر تو ہم بڑی توازوں سے ملتے ہیں وہاں گھر والی پہ ظلم کرتے ہیں جھڑکتے ہیں تانا دیتے ہیں اس سے بولتے ہیں شیخ کو مت بتانا اور کیا کیا باتیں کرتے ہیں اللہ فضل فرمائیے عقل سلیم قلب سلیم فہم سلیم ادا فرمائیے گھر والی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما اللہ کی بندی سمجھ کر بیوی ہماری بات میں اللہ کی بندی سمجھ کر اس کی خطاؤں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما آپس میں محبت قائم فرما دیجیے نظر کی حفاظت کی سو فیصد توفیق دے دے کہ ایک نظر بھی خراب نہ کریں اے اللہ جب گاڑی چلا رہے ہوں جب بائک چلا رہے ہوں اس وقت بھی مشائق سے پوچھ کر احتیاط پر عمل کریں یعنی سامنے ہی دیکھیں مگر جو ہے آنکھیں پھاڑ کے ادھر ادھر دیکھنا اور اس کا اس کے چہرہ سامنے آ جائے اس سے ہماری حفاظت فرما اور جیسے مشائق نے بتایا کہ گاڑی چلانے والا اور بائک چلانے والا اور <coughs> ٹرک چلانے والا جو بھی گاڑی چلا رہا ہے سواری اس سے کیسے نظر بچانی ہے مجھے بھی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے آپ راضی ہو جائیے اے اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم نامحرم عورتوں سے آنکھ سے دل سے اور جسم سے دور رہیں حسین لڑکوں سے بھی آنکھوں سے دل سے اور جسم سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما جو جو غیر اللہ دل میں نکال دیجیے خوب خوشیاں دکھائیے آج کے دن کے سارے کام بنا دے ہر مشکل سے نجات دے دے ایسی جگہ سے رزق کا انتظام فرما دے جہاں سے گمان بھی نہ ہو ہمارے دونوں مشائق اور ان کے ساتھ جتنے اللہ والے اور جتنے بزرگ اور جتنے مائیں بہنیں بیٹیاں عمرے پہ گئی ہیں اے اللہ سب کو عمرے کا آسان فرما قبول فرما خوب ترقیات سے نوازش فرمائیے خوب درجات بلند فرمائیے ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ ڈال دیجیے سب کو صحت عطا فرما کاملا اجرم سرا ہمارے پیارے شیخ کا رتبہ بڑھا دیں سرتاج زمانہ حضرت والا کو بنا دے اے اللہ ہمیں بھی بابر حیرم شریفیں شریفین کی حاضری کا غیب سے ہمارا بھی انتظام فرما دے فیملی کے ساتھ ہر سال غیب سے انتظام فرما دیجیے اے اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں اہل اللہ کے ساتھ مقبول حاضری تقوا کے ساتھ نصیب فرمائیے ورنہ حضرت فرمایا تھے کچھ لوگ جاتے ہیں شیخ کے ساتھ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بد نظریہ کرتے ہیں ان کا جانا نہ جانا برابر بہرحال معافی ہو جاتی ہے مگر جو ہے وہ تقوا کی وہ دولت نہیں مل پاتی اے اللہ ہم پہ فضل فرمائیے ہم سب کی ہمارے گھر والوں کی گناہوں سے حفاظت نصیب فرما صلی اللہ علیہ یار صلی اللہ تعالیٰ وسلم اس طرح بالکل توجہ نہیں تھی حضرت نے فرمایا دونوں کا حاصل تقوا ہے وہ لوگ گئے اب جو تقوا سے وہاں رہے گا تو بچ جائے گا اس کا شکر ہو جائے گا اصلی اور یہاں پہ رہے گا اور شیخ کے شیخ چلا گیا تقبیر اولا سے نمازوں کا اہتمام جھوٹ سے بچنا گناہوں سے بچنا ذکر کا اہتمام تو گویا کہ وہ شخص شیخ کے قریب ہی ہے اور اگر خاص چڑیا توجہ ڈالتی ہے تو اتنی دور تک توجہ اس کی آ جاتی ہے تو شیخ وہاں سے توجہ ڈالیں گے یہاں تک نہیں آئیں گے پاکستان تک تو شیخ سے مضبوط رابطہ رہے اگر کسی کے شیخ عمرے کا چلے جائے یا پوری دنیا میں سفر کر رہا ہو اس کا نمبر لے کے اس سے مضبوط رابطے میں رہے صرف دعا کی درخواست کر دیں اگر کوئی اللہ نہ کرے پھسل جائے تو شیخ سے اصلاح بھی کروا لے آج کل تو کمیونیکیشن کا دور ہے موبائل پہ آرام سے بات ہو سکتی ہے شیخ سے چند روپے خرچ ہوتے ہیں بس اور بالکل ہی غریب ہو غریب سے غریب ہو اتنے پیسے بھی نہ ہو ویسے سو روپے کی کال میں ہو جاتی ہے بات سعودی عرب تو وہ شیخ کے لیے دعا کرتا رہے کہ میں یہ سوچے اللہ تعالیٰ شیخ تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو میرے قریب ہے حضرت کیا رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شیخ میں فرماتے ہیں کہ میں تو شہرخ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں شیخ سے زیادہ ہر بیوی سے زیادہ ہر کوئی ہر کسی سے زیادہ اللہ تعالیٰ قریب ہے شہرخ سے بھی زیادہ قریب ہے اس کے ہوتے ہوئے کوئی شخص گناہ کرتا ہے اللہ کو ناراض کرتا ہے شیخ سے تعلق اللہ کے لیے باقی اللہ ہم سب کو ہنستا رکھے مسکراتا رکھے اپنی رحمت سے وہ آخر للہ رب العالم السلام علیکم ماشاء اللہ بارہ خواتین نے سنا اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرمایا حیدرآباد مٹیاری ڈیرا غازی خان فیصلہ آباد سے بارہ مستورات نے سنا آپ لوگوں سے دعاؤں کی گزارش ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنائے اور سچا